میرے نبی کی امت کو زلیل سمجھا جا رہا ہے میں با اپنے ان حکمرانوں سے کہوں گا یہ ظلم صرف تمہاری گردن جھکانے کی وجہ سے ہوا یہ ظلم صرف تمہاری منتیں کرنے کی وجہ سے ہوا یہ ظلم تمہارے ان کے باڈی گارڈ بننے کی وجہ سے ہوا کاش تمہیں نبی کے پاؤں یاد ہوتے کاش تمہیں مدینہ منورہ کی فضائی یاد ہوتی کاش تم عہدے کو والے جن کو یاد رکھتے تم ان کے سامنے جھک کے جاتے ہو وہ ہمارے مسلمانوں کو شہید کرتے ہماری مسلمان بچیوں کو بیوہ کرتے ہیں بوس کی مسلمان بچیوں کو اٹھا کر لے گئے کہا ان کے پیٹ سے عیسائی بچے جنم لے گئے ظالمو اپنے جسم تو دیکھو خدا نے تمہیں کتنے اچھے جسم دیے کیا اس لیے کہ تم کافروں کی چاکریاں کرو ذرا اپنے بازو تو دیکھو اپنے آپ کو کمانڈو کہنے والوں تمہارے بازو قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے کیا تمہارے بازو علماء کی حفاظت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے کیا تمہارے بازو مسجد کے تحفظ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے اور کیا تمہارے بہادر ہماری بہنوں کے دوپٹے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے اور کیا تمہارے باسو ملا عمر کی مقدس عمارت کو بچانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے اور کیا فائدہ تمہاری طاقت کا اسلام لٹ گیا مسلمانوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح اٹھا کے کافروں کے حوالے کیا گیا دن دہاڑے آدم تارے کا جنازہ اٹھا گیا ہماری مسجدوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا حکمرانوں یہ طاقت کس کام کی ہے یہ فوجیں کس کام کی ہے یہ اصلیہ کس کام کا ہے ہائے کاش تم اتنی بزدلی نہ دکھاتے ہم ان کافروں کو اپنے پاؤں میں جھکا سکتے تھے تھے ہم ان کی ناک رگڑ سکتے تھے ہم اپنی جانے دے کر اپنے بچے کٹوا کر ان کو اسلام کی عظمت بتا سکتے تھے ہم ان پر مسجدوں کے تحفظ کو اشکارا کر سکتے تھے ہائے کاش تم ہمارے رستے کی دیوار نہ بنتے ہائے کاش تم ان کے کرائے کے قاتل نہ بنتے ہائے کاش تم مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کے ان کے سامنے جانوروں کی طرح نہ پھینکتے خدا کی قسم تم بھر جاؤ گے فرشتوں کو کیا جواب دو گے قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے میرا محمد عربی پوچھ رہا ہے کہ تم میرے ہو یا واشنگٹن کے کسی کی ہمت ہے کہ جواب دے سکے